آج کئی محدث بیٹھتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث مسلسل ہے بھائی حدیث مسلسل کیا ہوتا ہے لودرا والوں کو کیا پتا کبھی مدرسے تشریف لائیں تو پتا ہو اپنے بچوں کو پینٹوں میں کس کے سیدھا اسکول بھیجتے ہیں تاکہ نہ اللہ کو پہچانے نہ محمد عربی کو پہچانے اگر پہچانے تو پھر اسے سچن تندولکر آتا ہو تاکہ اس کی طرح بلے بازی کر سکے اور کسی کی طرح گیند بازی کر سکے ہیرو بنائیں گے تو ان عورتوں کو جن کے گندے گانے سن سن کے زلیل ہوئے ہیں اگر اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے تمہیں پتا ہوتا محمد عربی کیا ہے محمد عربی کی زندگی کیا ہے آپ کا نور کیا ہے آپ کی شخصیت کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے حدیث مسلسل یہ ہوتی ہے اللہ کے نبی نے جس طرح جس انداز میں بیٹھ کر حدیث صحابی کو سنائی تھی صحابی نے اسی انداز میں اسی حالت میں وہ حدیث تابعی کو سنا دی تابعی نے اسی انداز میں وہ حدیث آگے والے کو سنا دی چلتے چلتے ہم تک اسی طرح محفوظ ہے صحابہ نے نبی کی حدیثوں کو محفوظ کیا نبی کیا کھاتے تھے صحابہ نے محفوظ کیا نبی کا حلیہ کیسا تھا صحابہ نے محفوظ کیا نبی چلتے کیسے تھے صحابہ نے محفوظ کیا نبی مسکراتے کس طرح تھے صحابہ نے محفوظ کیا نبی سرما کس طرح لگاتے تھے صحابہ نے محفوظ کیا نبی کنگھا کیسے کرتے تھے صحابہ نے محفوظ کیا نبی لڑتے کیسے تھے میدان میں صحابہ نے محفوظ کیا نبی کی تلوار کیسی تھی نبی کا مسواک کیسا تھا نبی کی جنگی ٹوپی کیسی تھی نبی کا کرتا کیسا تھا نبی کا تہبن کیسا تھا نبی کا امامہ کیسا تھا نبی کی چال کیسی تھی نبی کی اٹھان کیسی تھی نبی کی مجلس کیسی تھی نبی کی خلوت کیسے تھی نبی کی جلوت کیسے تھی نبی کا جمال کس طرح کا تھا نبی کا کمال کس طرح کا تھا نبی کی دیانت کیسے تھی نبی کی شجاعت کیسے تھی نبی کا امن کیسا تھا نبی کی جنگ کیسے تھی نبی کی صلح کس طرح کی تھی نبی کی دشمنی کس طرح تھی نبی کی گفتار کیسے تھی نبی کا کردار کیسا تھا نبی کے الفاظ کیسے تھے نبی کی لغت کیسی تھی نبی کی فساد کیسی تھی نبی کی شادیاں کس طرح تھی نبی کی طلاقیں کیسے تھی نبی کی اولاد کس طرح کی تھی نبی کی رشتے داریاں کیسی تھی نبی کا نصب کیسا تھا نبی کی نبی کے فرمودات کیسے تھے نبی کی وسیعتیں کیسی تھی نبی کی کڑھن کیسی تھی نبی کی فکر کیسے تھی نبی کی عبادت کیسے تھی نبی کا رکو کیسا تھا سجدہ کیسا تھا قرآت کیسی تھی تلاوت کیسی تھی اتحیات کیسی تھی رب کعبہ کی قسم یہاں تک بتا دیا نبی کا کا کفن کیسا تھا نبی کا کفن کیسا تھا